اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے